میرے بھائی میں جناب امیر معاویہ فوت ہو گئے کس سال فوت سن سات ہجری میں اب کون خلیفہ بنا یزید خلیفہ بن گیا یزید جب خلیفہ بنا تو ہر شہر کے گورنر نے یزید کے نام پہ اپنے شہر کے رہنے والے لوگوں سے بیٹھ لی مکہ کے گورنر نے مکہ کے لوگوں سے یزید کے کے کے نام پہ بیعت اور مدینہ مدینہ گورنر نے لوگوں سے یزید کے نام پہ بیعت کی سب نے بیعت کی لیکن جناب حسین رضی اللہ عنہ نے مہلت مانگی جناب عبداللہ بن زبیر نے مہلت مانگی کہ فی الحال ہم بیعت نہیں کریں گے ہمیں کچھ صحابہ اکرام نے اگر یہ لیل شرابی ہوتا بکار ہوتا بے نماز ہوتا کیا یہ ساتھ صحابہ اکرام یزید کی بیعت کرتے کبھی نہ کرتے اور میرے بھائیو یہاں یہ بھی دین میں رکھیے گا کہ جب اہل مدینہ نے یزید کے خلاف بغاوت کی تو بخاری شریف کی حدیث ہے کس کا حوالہ دے رہا ہوں بخاری شریف کا کہ جناب عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا دھیان سے سن لو یزید ابن معاویہ کی ہم بیعت کر چکے ہیں اللہ کے نام پہ اور اب ہم نے یہ بیعت توڑنی نہیں ہے اگر مجھے پتا چل گیا کہ تم میں سے کسی نے یزید کی بیعت توڑ دی ہے تو میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرنے والی تلوار ہوگی یہ کون کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں لگتا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں کون کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں صحابی عظیم صحابی ان کی ایک شان ہے ان کا ایک مقام ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یزید کی بیعت کرنے والے اتنے اتنے عظیم صحابہ اکرام ہیں صرف عبداللہ ابن شہر کی کی طرف طرف جا رہی ہے مکہ وہاں پہ ٹھہرے رہے اور جب کوفہ والوں کو پتا چلا عراق والوں کو پتا چلا کہ جناب حسین نے یزید کے نام پہ بیعت نہیں کی اور وہ مکہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے جناب حسین کو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ ہم یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں خط آیا دوسرا آیا تیسرا آیا جناب حسین کے پاس اہل کوفہ کے خطوط کے ڈھیر لگ گئے جناب حسین نے جب اتنے خطوط دیکھے تو انہوں نے معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے معاملے کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے اپنے چچا زاد جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا کہ وہاں جائیں حالات کا جائزہ لیں مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور ان کے ہاتھوں پہ جناب حسین کے نام پہ بیعت کی کہ ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے ہم یزید کو حکمران نہیں مانتے ہم جناب حسین کو خلیفہ مانتے میرے بھائیوں یہاں ذرا توجہ دیجئے گا یزید خلیفہ مقرر ہو چکا ہے اور اہل کوفہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یزید کو خلیفہ نہیں ہم جناب حسین کو خلیفہ مانتے ہیں اب جناب حسین کو خلیفہ بنانے کے لیے کیا ہوگا لڑائی ہوگی کیا ہوگا لڑائی ہوگی خون دینا پڑے گا اگر آپ جناب حسین کے نام پہ بیعت کر رہے ہیں یزید کی موجودگی میں معاویہ سے نفرت کرتے ہیں آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں آپ کوفہ تشریف لے آئے چنانچہ جو یہ لیٹر جناب حسین کو ملا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب مکہ سے نکل کے کوفہ چلے جانا چاہیے دوسری طرف یزید نے معاویہ کو یزید کہاں رہتا تھا کس شہر میں رہتا تھا دمشق اسے وہاں پہ اطلاع ملی کہ کوفہ میں حالات خراب ہے لوگ آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں جناب حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور کوفہ میں جو آپ کا گورنر ہے اس سے صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی تو یزید ابن معاویہ نے فوری طور پہ فیصلہ کیا کہ کوفہ کے گورنر کو تبدیل کیا جائے چنانچہ اس نے ابن زیاد کو جو کہ بسرا کا گورنر تھا کہا کہ آج کے بعد آپ کوفہ کے بھی گورنر ہیں بسرا کے بھی گورنر ہیں اب نیا کے ساتھ نہیں ہے کون مندر بنا ہے ابن زیاد کوفہ کا مندر بن چکا ہے یزید ابن معاویہ نے پرانے مندر کو تبدیل کر لیا ابن زیاد فوری طور پہ کوفہ پہنچا رات کے اندھیرے میں کوفہ میں داخل ہوا لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتا السلام علیکم اس نے اپنے چہرے پہ کپڑا لیا ہوا ہے لوگ آگے سے کہتے واہ وہ گوندہ ہاؤس میں داخل ہوا اپنے غلام ماتل کی ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگوں میں گل مل جاؤ اور جائزہ لو کہ اس پورے معاملے کے پیچھے کون ہے ماسٹر مائنڈ کون ہے کس کے گھر میں یہ ساز تیار ہو رہی ہے چنانچہ ماقل گورنر ہاؤس سے باہر نکلا لوگوں میں داخل ہو گیا لوگوں سے کہنے لگا کہ میں دمشق سے آیا ہوں جناب حسین سے محبت کرتا ہوں ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اور تین ہزار دنار لے کر آیا ہوں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا کہ ان کا نمائندہ مسلم بن کوفہ میں موجود ہے فلان گھر میں ہے وہاں آپ چلے جائیں اور یہ جو آپ مدد کرنا چاہتے ہیں چندہ دینا چاہتے ہیں انہیں دیں اور وہاں پہ ان کی بیعت بھی کریں چنانچہ ماقل کو اس گھر میں پہنچ لکیر کدھر ہے حالی نے عربہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں ہے ابن زیاد نے اپنے غلام کو آواز دی کہا اس کو جانتے ہو حالی نے عربہ سمجھ گئے یہ آدمی ہمارے پاس آتا رہا ہے میرے گھر میں ٹھہرتا رہا ہے تو یہ ابن زیاد کی طرف سے تھا جسوس من کیا ہے تو اس نے کہا ابن زیاد سن لو اگر مسلم بن عقیل میرے پاؤں کے نیچے ہوں گے اور تم کہو کہ پاؤں اٹھاؤ میں اس بن عقیل کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں میں اپنا پاؤں نہیں اٹھاؤں چنانچہ ابن زیاد کی مربع کی مادوں کے ساتھ ہانی مربع کی پٹائی کی انہیں قید کر دیا اور پھر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے کچھ آدمی نہیں دیے لیکن اس سے پہلے کوفہ کے چودھری بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے بڑے بڑے خاندانوں کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے ابن زیاد نے ان سے کہا کہ دیکھو اس موقع پہ اگر میرا ساتھ دو گے تو تمہارے اوپر انعامات کی بات کر دوں گا اور اگر میرا ساتھ نہیں دو گے تو شام کا لشکر پہنچنے والا ہے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا چنانچہ یہ کوفہ والے جو جناب حسین کے نام پہ بیعت کر چکے تھے انہوں نے اپنے اپنے حمیتوں سے کہا اپنے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ مسلم بن عقیل کو چھوڑ کے چلے جاؤ چنانچہ وہ چار ہزار آدمی جو مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ کون سلوک کر رہا ہے مسلم کے ساتھ شیعہ حسین جناب حسین

کوفی نے بتایا چنانچہ ابن زیاد نے ستر آدمی بھیجے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا ابن زیاد نے کہا کہ تم نے میرے محل کا گراؤ کیوں کیا خروج کیوں کیا بغاوت کیوں کی تو جناب حسن بن عقیل کہنے لگے کہ ہم نے بیعت کر رکھی ہے جناب حسین کے نام پہ تو ابن زیاد نے کہا یزید کی بیعت کہاں جائے گی اب قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ ابن زیاد حسن بن عقیل سے کیا کہہ رہے ہیں قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے بس مجھے ایک وسیعت کرنے دو دائیں بائیں دیکھا جو لوگ موجود تھے ان میں نظر آئے سات بن ابی وقاص رضی اللہ کے بیٹے عمر عمر سے کہا کہ عمر اس وقت یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ میرے قریبی رشتے دار تم ہو میں تمہیں ایک وسیعت کرنا چاہتا ہوں سیر پہ نہیں گئے فوری طور پہ جناب حسین کو میری طرف سے پیغام بھیج دو کہ آپ کوفہ داخل نہ ہو کوفہ والے دھوکے ہیں جھوٹے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں اور یہ جھوٹے جھوٹے ہیں اور کے اوپر کبھی جواب نہیں کرنا چاہیے چنانچہ عمر نے فوری طور پہ ایک جناب حسین کی طرف نہیں دیا اور اس کے بعد جناب مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا دوسری طرف جناب حسین کو جب مسلم بن عقیل کا یہ لیٹر ملا تھا کوفہ کوفہ کے کے کے حالات سازگار ہیں لوگ آپ نام پہ میرے ہاتھ پہ بیٹھ کر چکے ہیں آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں آپ کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے مکہ سے کوفہ نکلنے کا پروگرام بنا لیا جب نکلنے لگے صحابہ بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں عورتوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں لیکن جناب حسین اس وقت تک پکا پروگرام بنا چکے تھے جناب حسین کے پاس عبداللہ بن زبیر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ پہلی روایت اور یہ روایت دونوں امام ابن علی شہبہ نے اپنی مصنف میں روایت کی ہے وہ پہلی روایت کی صحیح ہے اور یہ دوسری کی صحیح ہے عبداللہ بن زبیر جناب حسین اوفا جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر تین دن کا سفر طے کر کے جناب حسین سے ملنے کے لیے آئے کہا حسین کہاں جا رہے ہو عراق جا رہا ہوں یہ دیکھو میرے پاس لیٹر ہیں کوفا والے مجھے بلا رہے ہیں میری بیعت کر رہے ہیں مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر نے کہا حسین میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ حدیث اس سے پہلے میں نے کبھی بیان نہیں کی یہ کون کہہ رہے ہیں عبداللہ کہہ رہے ہیں حدیث کیا ہے کہ حسین جبریل علیہ السلام آپ کے نانا کے پاس آئے تھے کون نانا نبی علیہ السلام اور ان سے کہا تھا کہ اے نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار جناب عبداللہ عمر آگے بڑھے جناب حسین سے گلے ملے ہوں اس لیے میں کوفہ چلے جاتا ہوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ انہوں نے جو الفاظ جناب حسین سے کہے وہ یہ تھے کہ حسین آپ کے والد گرامی نے کہا تھا میں نے الفاظ خود سنے تھے جناب علی نے کہا تھا کہ کوفہ والے ان سے میں تنگ آ گیا مجھے ان سے نفرت ہو چکی ہے وہ مجھ سے تنگ آ چکے انہیں مجھ سے نفرت جب کچھ فاصلہ طے کیا تو نیا کاسر پہنچ گیا اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کیا جا چکا ہے اور ان کا آپ کے نام پہ نام ہے کہ آپ واپس چلے جائیں کوفہ میں داخل نہ ہو یہ جنہوں نے آپ کے نام پہ بیل کی تھی یہ جھوٹے ہیں ڈوکے بات ہیں ان کی باتوں میں نہ آئے آپ واپس چلے جائیں جناب حسین نے جب یہ مسلم بن عقیل کا سنا تو انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ میں واپس چلے جاتا ہوں لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ قتل ہو چکا ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے ہم اتنے زیاد سے لڑیں گے ہم واپس نہیں جائیں جناب حسین نے کہا اگر تم چلو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ جناب حسین جا رہے ہیں راستے میں کوفہ سے آنے والا مشہور عربی شاہ تک ملا فرزدق نے جناب حسین سے سلام دعا کی جناب حسین نے کہا فرزدق سناؤ کوفہ کے حالات کیا ہیں کہا قلوبہم عرق وسیوفہم عملی امیہ کوفہ والے آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں کوفہ والوں پہنچے تو وہاں پہ ان کی ملاقات ابن زیاد کے اس لشکر سے ہوئی جس کا سربراہ ہم ابن یزید تمیمی تھا ایک ہزار آدمی اس کے ساتھ تھے ابن زیاد اس لیے بھیجا تھا کہ جناب حسین کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا ہر ابن یزید تمیمی جناب حسین سے ملا کہ حسین آپ کہاں جا رہے ہیں کوفہ جا رہا ہر ابن یزید تمیمی نے کہا کہ حسین میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی ازمائش میں پڑھوں آپ واپس چلے جائیں جناب حسین نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ میں نے کوفہ جانا ہے ہولی بے یزید نے پھر روکنا چاہا تو جناب حسین نے کہا ابتعد عنی ثقلت کا امو کہ پیچھے ہٹ جاؤ تمہاری ماں تمہیں گھوم پائے یہ کس نے کہا جناب حسین یہ الفاظ کسی اور نے کہے ہوتے تو میں اس سے بھی بدلا لیتا اس کی ماں سے بھی بدلا لیتا لیکن میں آپ سے کیا کہوں کہ آپ کی ماں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو جناب حسین نے اسی طرح اپنا سفر جاری رکھا خود ابن یزید تمیمی روکنے کی کوشش کرتا رہا لیکن احترام بھی تھا محبت بھی تھی سختی سے کوشش نہیں کی حتیٰ کہ مقام کربلا پہ پہنچ گئے وہاں ابن زیاد نے ایک بڑا عشق بھیجا جس کی تعداد چار ہزار تھی اور اس کا سربراہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کتنے لوگ پہلے تھے ایک ہزار اب کتنے آئے ہیں کتنے ہو گئے پانچ ہزار اور اب نیا قید آیا ہے کون عمر بن سعد ابی وقاص عمر بن سعد ابی وقاص نے جناب حسین سے مذاکرات کیے تو جناب حسین نے یہ کہا کہ میں تمہیں تین اختیار دیتا ہوں نمبر ایک مجھے واپس جانے دو میں جہاں سے آیا ہوں جناب حسین کہاں سے آئے تھے مکہ مدینہ سے اب مکہ مدینہ مجھے واپس جانے دو دوسرے نمبر پہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے یزید کے پاس جانے کتنی تجاویز ہیں میرے بھائیوں کیسی تجاویز ہیں یہ بڑی شاندار ہے بڑی شاندار تجاویز ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک کی تجویز مان لی جاتی تو امت اس خون سے تھی تو بات